حضرت کلسوم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور جب میں گناہ کر بیٹھوں تو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے برا کام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے ہمسائے کہیں تو نے اچھا کام کیا ہے تو یقین کر لے کہ نے اچھا کام ہی کیا ہے اور جب وہ کہیں تو نے برا کام کیا ہے تو پھر نے برا کام ہی کیا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بائیس